تروی نومبر دو ہزار نو گروز الرحمن الرحیم صفحہ نمبر دو سو چھیالیس صفحہ نمبر دو سو چھیالیس نیچے سے چوتھی لائن صفحہ نمبر دو سو چھیالیس نیچے سے چوتھی لائن چوتھی لائن سورت الانفال آیت نمبر پانچ اور چھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یہ سلسلہ چلے گا آگے غزوہ بادل کی نسبت سے پہلا نمایاں جو غزوہ ہے وہ یہ غزوہ بادل رمضان المبارک دو ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مریم میں واپسی لائے تو اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا بعض حضرات کا فرمانا یہ ہے کہ جہاد کا حکم اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ جماعت تیار کی جا رہی تھی کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد کرو جبکہ جتنا ایمان جہاد میں بنتا ہے اتنا تو بغیر جہاد کے بنتا ہی نہیں ایمان تو بنتا ہی جہاد میں کہ سامنے سے تیر آ رہے ہوں گولیاں آ رہی ہوں بمباری ہو رہی ہے پھر درمیان میں ایک آدمی محفوظ بے نظیر دور کی بات ہے کہ ایک صاحب مطلوب تھے اور پاکستان کے کوستانی علاقے میں مقیم تھے تو امریکہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو گرفتار کیا جائے تو انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ جنگجو ہے کمانڈر ہے افغانستان کا اس وقت جہاں چل رہا تھا تو اس آدمی کو یہاں آیا ہوا ہے کوستان کے علاقے میں ہے گھیرے میں لیا جائے اور اس کو گرفتار کیا جائے یا قتل کیا جائے تو بہرحال ایک کرنل صاحب کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا گیا گھیرے میں لیا تو وہ جو جنگجو تھا وہ اکیلا تھا مقابلہ چلتا تھا اس کے بعد گولیاں ختم ہو گئی بار گھیرے میں آ گیا پکڑا گیا تو کرنل صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے تمہیں گھیرے میں لیا ہوا تھا اور اتنے اتنے دنوں سے تم پہ فائر کر رہے تھے تم مرے نہیں ہو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ تعویذ ہے اس جی بالکل ہے کوئی شک نہیں تو کرنل نے کہا کہ وہ تعویذ مجھے عنایت فرمائیں گے اس نے کہا کہ تعویذ پہ یقیناً ہے اگر لیکن اگر میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا تو آپ مانیں گے نہیں تو اس نے کہا کیسی نہیں مانیں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھی ہے تو اس کو کیسے نہیں مانوں گا میں جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے تعویذ یہ ہے کہ میرا یہ ایمان تھا تو میری موت آنی ہے اس گولی سے جس گولی کو میرے نام لکھا گیا ہے اس کے بغیر مجھے موت آنی نہیں ہے اس لیے میں گھبرایا نہیں مقابلہ کرتا رہا تو وقت آئے ہیں اور گولی اس میں ہے تو یقیناً میں مروں گا وغیرہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا تو اس اطمینان کے ساتھ میں یہاں رہا ہوں تو اس کرنل نے اس کو سلام کیا اور اپنے دستے سے کہا کہ راستہ چھوڑ دو ایسے آدمی کو گرفتار کرنا انتہا درجے کی بے تھی تو اس طریقے سے وہ یہاں سے چھوٹ کے واپس جہاد میں وہ شخص کیا تو بات ہے ایمان کی پختگی کی تو جو ایمان جہاد میں بنتا ہے وہ ایمان بغیر جہاد کے نہیں بنتا تو کیا اہل مکہ ایمان والوں کا ایمان نہیں بنا تھا ایمان بنا تھا ایمان میں پختہ تھے تو پھر کیوں حکم نہیں دیا گیا یہ جنگی حکمت عملی کی وجہ سے کہ جہاں بھی جہاد کیا جائے جہاد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آمنے سامنے مقابلہ ہو آمنے سامنے مقابلہ تو تبھی ہوگا جب آپ کی کوئی جگہ ہوگی جب آپ کی جگہ کوئی نہیں ہوگی تو آمنے سامنے مقابلہ کیسے ہوگا کس سے ہوگا تو اس کے لیے کوئی زمین چاہیے کہ بیس ہونی چاہیے وہ تھی نہیں مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے اپنی جگہ کوئی تھی نہیں کہ اپنا ملک کوئی نہیں تھا اپنا شہر کوئی نہیں تھا جس کو مرکز بنا کے وہ جہاد کرتا دوسری صورت یہ ہے کہ گوریلا جنگ ہو گوریلا جنگ اس وقت کامیاب ہے کہ جب مقامی آبادی کا تعاون حاصل ہو اور مقامی جتنے تھے ان کی اکثریت یا تو بیچارے دبے ہوئے تھے اور جتنے اہم افراد تھے وہ سب مخالف تو لہذا یہ موقع محل نہیں تو اس لیے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ انتظار کرو اگر نہ ایمان والوں میں جذبے کی کمی نہیں تھی ایمان بنا ہوا تھا نبی اسلام اجازت بھی لیتے تھے اب اجازت نہیں ہمیں تو مرنا ہی ہے تو لہذا ہم مقابلہ کر کے مرتے ہیں تو اللہ تعالی نے حکم دیا کبھی اپنے ہاتھ روک لو لہذا جب مدینہ منورہ منتقل ہو گئے بیس بن گئی جب بیس بن گئی اب حکم ہوا اب جہاد کرو لڑو اب ایمان والے جہاد میں شریک ہوئے جہاد کا مشروع تو یہ دو ہجری میں اس سے پہلے بھی نبی اسلام نے کچھ کچھ قافلوں پہ حملہ فرمایا تو دو ہجری میں نبی علیہ والسلام کو اطلاع ہوئی یا وہی کے ذریعے سے ہوئی یا کسی ذریعے سے ہوئی جناب مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان قیادت میں ملک شام سے واپس آ رہا ہے اور کثیر نفع کے ساتھ آ رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ رقم تو ایمان والوں کے خلاف استعمال ہوگی اس سے پہلے کہ ہمارے خلاف استعمال ہو ہم پہلے ہی یہ رقم ان سے چھین تو نبی علیہ السلاط و چلے ہیں تو کسی کو ہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقابلہ ہوگا یا لڑائی ہوگی جہاد ہے صرف یہی تھا کہ ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے ہیں اور ان کے افراد بھی چند تھے اس قافلے میں چند افراد تھے اس پہ جا کے حملہ کرنا اس لیے صاحب تیم جس حالت میں تھے چل پڑے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار آدمی تھے جب وہ حجاز کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے مختلف آدمی چھوڑے ہوئے تھے کہ دیکھو کہ نبی علیہ والسلام کے ساتھی اگر کہیں متحرک نظر آئیں معمول سے ہٹی ہوئی بات نظر آئے تو فوراً مجھے اطلاع کرنا تو انہوں نے اطلاع کر دی کہ نبی علیہ السلاد والسلام بذات خود مدینہ ملورہ سے باہر کے شیو لائیں بس وہ سمجھ گیا کہ یہ مقصد یہی ہو سکتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہماری ان کو اطلاع ہو چکی تو اس نے فوری طور پہ دو کام کی ایک کام یہ کیا کہ ایک آدمی کو جو غفار قبیلے غفار قبیلے کا تھا اس کو معاوضہ دیا کہ جا کے مکہ مکرمہ میں اعلان کرو کہ قافلہ خطرے میں ایک کام یہ کیا دوسرا کام یہ کیا کہ اس تلاش میں رہے کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ یہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لوں محفوظ راستہ تاکہ یہ آمنا سامنا نہ ہو دونوں میں وہ کامیاب ہوئے جس آدمی کو انہوں نے مکہ مکرمہ بھیجا تھا وہ ماشاء اللہ, اللہ بڑا مؤثر آدمی تھا اس نے اونٹ کے کان کاٹ دیے اور کجاوا الٹا کر دیا کپڑے اپنے پھاڑ ڈالے اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے حرم پاک میں داخل ہوا اور اس نے جا کے وہ جو واویلا کیا تو سارا اس انداز سے اس نے رونا پیٹنا کیا کہ یار تشیو بیچارے کیا کریں گے تو ایسا اس نے وہاں ڈرامہ کیا جس کے نتیجے میں پورے مکے والے جوش و خروش اٹھ کھڑے ہوئے ہر ایک آدمی تیار ہو گیا تو میں جاتا ایک کیفیت پیدا کر اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی پھوپھی عاطقہ رضی اللہ عنہ جو وہاں تھی ایک پوپتی صفیہ رضی اللہ عنہا تھی جو ہجرت فرما چکی تھیں اور کامل ایمان والی تھیں اس وقت بھی تو یہ عاطقہ رضی اللہ عنہا یہ ایمان لا چکی تھیں یا اس کے بعد ایمان لائی ہیں تو عاطقہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا یہ خواب دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے وہ ٹوٹا ہے اوپر سے گرا ہے اور مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پتھر کا ٹکڑا نہ پہنچا تو انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جب ادھر سے قاصد گیا اور اس نے جا کے وغیرہ کیا تو جذبہ پیدا ہو گیا کہ مقابلے کے نکلنا چاہیے تو عباس رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی بنیاد پہ ابو جہاز سے کہا اور باقی لوگوں سے بھی کہا کہ میری بہن نے ایسا خواب دیکھا ہے تو لہٰذا یہ حماقت نہ کرو یہ ہلاکت کی خبر ہے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ صدمہ نہ پہنچے یعنی ہر گھر سے کوئی نہ کوئی آدمی مرے گا تو اس لیے مقابلے میں نہ نکلو تو ابو جہل نے موت آئی تھی تو اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا اب تک تو تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اب تمہارے خاندان کی عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگی ہیں لہٰذا ہم تو ضرور نکلے تو یہ وہاں سے نکلے ایک ہزار کلش کر روانہ ہوا مسلح تمام اسباب ساتھ لے کر وہاں سے چلے اور کچھ عورتیں بھی ساتھ لے لیں کہ تاکہ گانا گاتی ہوئی اور ترغیب دیتی ہوئی آگے آگے چلیں گی تاکہ جذبہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا چلے جائے تو یہ اس انداز کا ترغیب کا سامان کرنا تو یہ اہل کفار کا طریقہ ہے نہ کہ مسلمان بہرحال وہ چلے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حکمت عملی سے راستہ بھی بدل دیا محفوظ راستے سے وہ قریب پہنچ گئے جب قریب راستے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے پیغام بھیج دیا مکہ مکرمہ میں کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے میں محفوظ ہو چکا ہوں واپس جاؤ لیکن بلجال نے کہا کہ نہیں ہم جو نکلے ہیں اب ہم ضرور مقابلہ کریں گے بدر کے مقام پہ جائیں گے وہاں مقابلہ ہوگا اور پھر یہ ہے کہ وہاں ہم شراب بھی پئیں گے اور یہ الفاظ بھی تھے کہ ہم ان مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ان کی کھوپڑیوں میں شراب پئیں گے تو بار اللہ کا نظام تھا کہ وہ جہل کی موت یہاں لکھی تھی تو اس لیے وہ مصر رہا کہ نہیں میں نے جانا مورخین نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے جس پاک بن جاتے ہیں کہ ایامی جاہریت میں عرب مدیہ اللہ کے ایک سردار ہیں انصار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان میں اور امیہ بن خلف میں دوستی تھی امیہ بن خلف یا قریش کا بہت بڑا سردار ان میں دوستی تھی تو بھیا بن خل جو یہاں سے تیار کے لیے جاتا تھا تو مدینہ مرورہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کرتا تھا اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو پھر وہ اس کے ہاں ٹھہرتے نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد چونکہ حالات کشیرہ تھے تو صاحب معاذ رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے عمرے کے لیے تو میاں بن خالد نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں دیکھوں گا کہ ذرا جس پر ہجوم کم ہو تو اس پر میں آپ کو ساتھ دے کے چلوں گا آپ طواف کرنا جب اس پر گیا تو ابو جال وہاں موجود تھا ابو جال نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے یہ مسلمان جو ہے یہ کیسے یہاں طواف کر رہا ہے تو میاں بن خالف نے کہا کہ دیکھو یہ میرا مہمان ہے اور تم اس میں رکاوٹ نہ بنو تو جہل کا اپنا ایک انداز تھا تو سال معاذ رضی اللہ عنہ نے ذرا رفتار ہو کے اس کے گفتگو کے وہ جات سے تو میاں بن خالد نے کہا کہ یہ ہمارا یہاں کا بہت بڑا سردار ہے آواز رہا ہے اس کا رکھو ادب احترام ہونا چاہیے تو اس کے بن انداز رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہنا کہ کہ تو اس کی حمایت کر رہا ہے اور تیرا تو انجام مجھے برا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ تو تو مارا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں سے سے اگر نے کوئی بات اس ساتھ تو نہیں ہوگی کہ تو مسلمان مارا جائے گا تو میرے بین خالی یہاں خاموش ہو گیا گھر جا کے اس نے اپنی بیوی سے بات کی تو یہ ابو صفوان کے نام سے معروف ہے امیر لڑکے کا نام صفوان ہے تو وہ ایمان لائے ہیں بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے بعد تو اس نے جا کے بیوی سے امی صفوان سے کہا کہ ایسے میرا جو مدنی بھائی ہے تو بھائی بنے ہوئے تھے اس نے یہ کہا اس نے کہا کہ میں بھی کہتی ہوں کہ احتیاط کرنا اس لیے کہ نبی علیہ السلاط سلام رج ہم عمان تو نہیں رہے لیکن ان کی زبان مبارک سے کبھی خلاف بات نکل نہیں سکتی جو بات اس زبان مبارک سے نکلے گی وہ پوری ضرور ہوگی احتیاط کرنا اب جب یہ غزل بدر کے لیے نکلے ہیں تو امیہ بن خلف کو بات یاد کی تو اس نے نکلنے سے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں یاد ابو جہاز نے اس کو آ کے خوب کہا ترغیب دی اس نے کہا کہ میں نہیں نکلتا آخر اس نے بزدینی کا تانا دیا کچھ پہ وہ تیار ہو گیا اس نے ابو جہاز نے کہا کہ دیکھ میں تیز رفتار گھوڑا تیرے لیے لے کے جا رہا ہوں اگر تو خطرہ محسوس کر جب کرے گا جب خطرہ اگر تجھے خطرہ محسوس ہو اور تو گھیرے میں آنے لگے تو اس گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل آنا تو لہذا شرم و حیات کی وجہ سے شرمانے کی وجہ سے وہ ساتھ چلنے کو تیار ہوا جب گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ ارادہ ہو گیا کہنے کہ ہاں کہا کہ وہ بات یاد نہیں ہے اپنے مدنی بھائی کی کہا کہ بات تو یاد ہے تو بہر امیہ بن خلب جو ہے وہ اس میں آیا ہے اور اس لڑائی میں وہ بھی مارا گیا تو ابو جال کی بھی موت یہاں لکھی تھی تو یہ افراد وہاں سے چلے اب جو منکرین حدیث ہیں ان کو پھر ایک موقع مل گیا کہ دیکھیے حضرت کے بس عجیب بات ہے کہ حدیث میں تضاد ہے ٹکراؤ ہے اس کو حدیث کو کیسے مانیں ایک حدیث ہے نو سو پچاس آدمی نے ایک حدیث ہے کہ ہزار سے تو لہٰذا دونوں میں سے کون سی بات مانے پہلی تو بات حماقت کی یہ ہے کہ ہزار نکلے ہیں تو نکلے ہیں نو سو پچاس نکلے ہیں تو نکلے ہیں بات نکلنے کی ہے نکلنا تو مانو کہ نکلنے کے لحاظ سے تو واقعہ درست ہے حدیث میں بات صحیح آ گئی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ نکلے ہیں ایک نے کہا کہ نکلے ہیں ایک نے کہا کہ نہیں نکلے ایک کہہ کہ غذبہ ہوا ہے ایک کہہ کہ نہیں ہوا تو یہ تو تضاد ہے باقی رہی یہ بات کہ نکلے نکلے تو ہیں اور اس میں نو سو پچاس تھے یا آزاد تھے اس میں اختلاف ہے تو تعداد کے اختلاف ہے تو اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے تو ایسی حدیث کا انکار کا جواب کیسے پیدا ہو گیا ایک بات لیکن دوسری بات مطابقت بھی موجود نو سو پچاس لڑنے والے تھے پچاس قیمت گزار تھے جن لوگوں نے نو سو پچاس کا ذکر کیا انہوں نے لڑنے والوں کے ساتھ لکھا جنہوں نے ایک ہزار کہا انہوں نے ٹوٹل تعداد کل تعداد بتلا دی تو پچاس خدمت گزار تھے جو کھانے پکانے کے دیگر انتظامات کے لیے خیموں کی نگرانی وغیرہ کے لیے جو سات خادم رکھے گئے تھے وہ پچاس تھے جو لڑنے والے تھے وہ نو سو پچاس تھے اس لیے تعداد ایک ہزار ایک ہزار نو سو پچاس میں کل رات کوئی بارہ بھی چلے اچھا ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ صورتحال بدل گئی تو نبی علیہ السلاط اسلام کا ایک معاہدہ تھا انصار کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ آپ جب تشریف لائے تھے تو انصار نے معاہدہ کیا تھا کہ جو بیعت ہوئی ہے اس بیعت میں یہ معاہدہ تھا کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے اس میں یہ شک نہیں تھی کہ جب آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اب اس میں حج کوئی نہیں تھا نبی اساد اسلم اللہ کے نبی کے حکم دیتے تو یہ انصار پیچھے ہٹ جاتے نہیں پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے لیکن کیونکہ نبی علیہ السلاط والسلام نے معاہدہ کیا تھا تو حضرت اپنے معاہدے کی پاسداری فرمانا چاہتے تھے اور حضرت یہ سمجھتے تھے کہ یہ پابند نہیں ہے ساتھ چلنے کے جب یہ پابند نہیں ہے تو ان پہ جبر نہیں ہونا چاہیے اس لیے ان سے اجازت لی جانی چاہیے کہ ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے اس کے لیے نے مشاورت فرمائی مشورہ شروع ہوا حضرت ہمارا کس طریقے سے ہم نکلے تھے اور حالت کیا تھی کہ آٹھ تلواریں تین سو تیرہ آدمی تلواریں کل آٹھ گھوڑے دو اونٹ ستر یہ کل سامان اور تین سو تیرہ کے بعد سواری بہاری کے بعد اپنی نہیں دو گھوڑے تھے ایک ہزار رضی اللہ عنہ کا اپنا گھوڑا تھا ایک حضرت روپئے گھوڑا تھا باقی سب بغیر گھوڑے کے ستر اونٹ ہیں تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر بیٹھے ہیں باقی پیدل چل رہے آٹھ کل تلوار اب یہ افراد چھ زیرے ہیں یہ کل سامان تھا اب حضرت نے فرمایا کیونکہ وہاں گمان بھی نہیں تھا کہ جی- لشکر سے مقابلہ ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بے سر سوانی کی حالت میں نکال کے دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ بے سر سوانی کی حالت میں بھی ایمان والوں کو یوں کامیابی کرو اگر سامان نہیں اب جب کہہ تو حضرت اب آگے لشکر کی اطلاع آ گئی لشکر پہنچنے والا ہے اور یہ بادل کی طرف رواں دواں ہے اور بادل جو ہے یہ مکہ مکر مدینہ منورہ سے اسی میل کے فاصلے پر ہے تو یہ ایک سو اٹھائیس کلو میٹر تقریباً ہو جاتی تو ایک سو اٹھائیس کلو میٹر کے فاصلے پہ ہے اور اس کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ بدر بن قیس ایک سردار تھا عرب کا اس نے اس جگہ پہ ایک کنواں کھودا کھلوایا تھا تو اس کی وجہ سے اس کنویں کا نام بھی بدر ہوا اور علاقے کا نام بھی بدر ہوا تو یہ ایک میدان سا تھا اب نبی خان مشاورت سنائی کہ کیا کرنا چاہیے تو بعض حضرات کی رہ تھی کہ نہیں لڑنا چاہیے قافلے کے رخ کرنا چاہیے قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے نکلے ہم قافلے کے لیے تیاری تو ہے ہی نہیں لہٰذا قافلے سے مال چھیننے کے بعد تیاری کریں اور تیاری کرنے کے بعد بھرپور طریقے سے پھیرا کے مقابلے اب یہ جہاز سے گریز نہیں تھا حکمت عملی تھی لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ نہیں جیسے حضرت فرما دیں اس کے مطابق ہوگا اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشیر والے یا یو الناس کے لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے تو اب سوچیے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سوچے بغیر ذہن میں آ جاتی ہیں یہاں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ایک بات بالکل ذہن میں آ جانی چاہیے کہ نبی نے فرمایا کہ اشیر والے یا یو الناس لوگوں مشورہ دو مجھے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا ابو وہ بخشی گت اللہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ حکم دیں بس ہم آپ کے حکم کیا ملتا ہے کہ مشورہ کیا نبی صاحب اسلام کو خوشی ہوئی حضرت دوبارہ فرمائے اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اب آپ فرمائیں گے کسمان رضی اللہ عنہ کھڑے نہیں ہوئے تو ایک اعتراض ہے کسمان رضی اللہ عنہ غزل بازش ہے بھائی حضرت بازی میں اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ حضرت ساتھ نہیں تھے جب ساتھ نہیں تھے تو یہ قابل اعتراض بات ہو گئی کہ باقی لوگ ساتھ تھے اور ساتھ کیوں نہیں تھے وہ ساتھ اس لیے نہیں تھے کہ جب نبی علیہ السلاط اسلام اس کے لیے تشریف لے جانے لگے ہیں سے چلنے لگے تو احساط اسلام کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا دوسری بیٹی جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی وہ بیمار تھی اس بیماری کی حالت میں بھی نبی علیہ السلاط والسلام دین کے کام سے نہیں روکے حضرت اسی لے گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ تو دے کہ عثمان کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کیا تو یہاں رہ کے اپنی بیوی کی تیمارداری کرے کرے ربی السلام کی بیٹی ہیں تو ان کی تیمارداری کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے ساتھ جانے والوں کے برابر آج رہتا فرما دے عثمان فرمایا کہ آپ کا حکم ہے میں رک جاتا ہوں تو حکم پہ روکے تھے تو نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے بعد کامیابی کے بعد ان کو مالک عنیمت میں بھی حصہ دیا تھا جیسا کہ شریک ہونے والوں کو دیا اور وہ ساری خوشخبریاں بھی فرمائیں اور اس کے علاوہ جو حضرت عقیٰ تیمارداری کا دل تھا وہ ان کو اضافی طور پہ حاصل تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیمارداری میں رہے رقیہ رضی اللہ کا اسی دن انتقال ہوا جس دن کے غزوہ بادل تھا اور جب یہ خبر پہنچی ہے مدینہ منورہ میں کہ اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی تو اس بات حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں کہ انہوں نے انتظار بھی نہیں رکھا کہ ہم تشریف لائیں تو پھر اس کی ان کی تدفین ہو ایسے تو ایمان والوں کے جو وفات کے معاملات ہیں یا خوشی کے معاملات ہیں وہ معمول کے مطابق چلتے ہیں دین کا کام اپنی انداز سے چلتا ہے کہ دین کا کام میں رکاوٹ نہیں تو اصل کام ان کے نزدیک دین کا کام ہے میرے آپ کے نزدیک کیونکہ اصل کام دنیا کا کام ہے اس لیے ہمارے یہاں دین کے کام مؤخر ہوتے ہیں ان کے ہاں دنیا کے کام اپنے نظام سے چلتے ہیں اور دین کے کام کو اہمیت دی جاتی تو حضرت جب فرمایا تو حضرت خوش ہوئے اس کے بعد دوبارہ پھر فرمایا اصل والی یو الناس تو حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یہ بھی مہاجرین میں سے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم سے مشورہ کیوں لیتے ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جب ہم یہ گواہی دے چکے تو اس کے معنی ہے کہ آپ جو فرمائیں گے وہ اللہ کی طرف سے تو لہذا ہمارا آپ کا ایک ہی معاملہ ہے کہ آپ کا حکم ہے ہماری تعمیر ہے تو لہٰذا آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں ہم بڑی اسرائیل کی طرح سے نہیں کہیں کہ کفا صاحب انت اور ابو کا فقا قلعہ انہا انا قائدون کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تشریف لے گئے آپ جا کے جہاد کریں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جب کامیاب ہو جانا ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بھی بھیج دیں جو آگے میں اطلاع دے گا تو ہم آ جائیں گے ہم یہ بات آپ سے نہیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کو لڑنے نہیں دیں گے آگے بھی ہم لڑیں گے پیچھے سے بھی ہم لڑیں گے دائیں سے بھی ہم لڑیں گے بائیں سے بھی ہم لڑیں گے جب لڑنے نہیں دیں گے تو ساتھ کیوں لے جائیں گے ساتھ اس لیے لے جائیں گے کہ آپ کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو تو برکات کے لیے لے جائیں گے اور آگے پیچھے ہم لڑیں گے نبی وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی ابن رضی اللہ عنہ کی روایت فرمایا کہ جو بات انہوں نے فرمائی تھی ہم میں سے ہر ایک کے جذبات یہی تھے اور سب اس رشک میں رہے کہ ہر ایک آدمی یہ سوچ رہا اے کاش کے نبی اسلام کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب میں بن جاتا ایک وہ تھے جو حضرت کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے بے چین تھے ایک ہم ہیں کہ نبی اسلام کے دل دکھانے کے سوا کوئی کام کرتے نبی اسلام خوش ہو گئے لیکن حضرت نے پھر فرمایا اشیر والے یا یو ہنڈا تیسری بار فرمایا حضرت سال میں معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو انصار سردار تھے اندازہ فرمایا کہ جو حضرت بار بار فرما رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ اشارہ کوئی اور ہے تو کھڑے ہوئے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا اشارہ ہماری طرف ہے میں کہ ہاں کہ میں انصاری کے لیے کہہ رہا ہوں تو یہاں سے نبی اسلاد اور کا انداز بھی معلوم ہوا کہ جب کسی سے بات کرنا ہوتی تھی تو خاص نشانہ بنا کے بات نہیں فرماتی تھی تو سال میں معاشرے نے کہا کہ حضرت کیسا معاہدہ کہاں کا معاہدہ فرمایا کہ ایک ہی معاہدہ ہے ہمارا آپ سے معاہدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم ایمان لائیں آپ کا حکم ہوگا ہماری تعمیل ہوگی آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں برق الغمات علاقہ تھا دور دراز کا وہاں تک لے جائیں بغیر کسی کی کے آپ کے ساتھ چلیں گے فرمایا کہ حضرت ہمارے مال آپ کے مال ہیں جو آپ اس میں سے قبول فرمائیں گے یہ آپ کا احسان ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ آپ کا انعام ہوگا اور آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں اور سیرے سمندر پہ کھڑا کر دیں اور آپ ہمیں حکم دیں کہ اس میں چھلانگ لگا دو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے ہم ایک لمحہ سوچے بغیر سمندر میں چھلانگ لگا دیں بس نبی نبی ایسا ہونا کہ آپ چلو اللہ کا نام لے کر اللہ اس میں برکت پیدا فرمائیں گے تو یہ روانہ ہوئے تو اس موقع پہ جو گفتگو ہوئی ہے بعض حضرات نے جو رائے دی ہے کہ حکمت عملی کے تحت مقابلہ نہ کیا جائے اور قافلے پہ حملہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالی نے اس مقام پر یہ حوضے کو فرمایا ہے کہ ان شاء اللہ کل گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فرمائے الحمد للہ حبی عالمین وسیم مالک کی امید تھی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فنكون من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة الله